سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولغلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محمد حضی خواہم خدا را خدا تو اس کے مصطفیٰ رام ایمان مائی تاط خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد شرفاء ملت بزرگوں دوست اور عزیزوں مجزہ خواتین یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی صلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کلا اس عاجز کو مسائل حق کا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو کلمات حق کا سمجھنے کی توفیق عطا کرے دوستو دین کی تبلیغ مستقل فریضہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی دن رات اللہ کے دین کے لیے محنت فرمائی جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اب حضور کی امت کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں آپ حضرات یہ بنیادی مسئلہ یاد رکھیں کہ ضروریات دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ کی عدالت میں وہ نیکی منظور و مقبول نہیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں اس دور میں بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کی کمی ہے اکثر لوگ دن رات دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں دین کے لیے محنت نہیں ہو رہی میری ابتدائی درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن حدیث پڑھائیں پوری تعلیم دلوائیں اپنے سینے کو قرآن مقدس کی تختی بنائیں تبلیغی جماعت سے کچھ وقت لگائیں ہر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت طیبہ کے لیے محنت فرمائیں تو ہماری اس میں کامیابی نجات اور سرخ ہوئی ہے ہمارے اس دور میں اکثر لوگ اپنے دل دماغ خواہش و خیال کی پیروی کر رہے ہیں اس لیے ملک میں بڑا انتشار ہے کئی فرقے ہیں کئی جماعتیں ہیں کئی گروہ ہیں آپ حضرات کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بنیادی بات دیکھ لیں گے کہ تفرقہ مستقل اللہ کا عذاب ہے رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا میں جس قوم پر ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں تھر دیتا ہوں تیسرا جا فرمایا ہو جل سکم شیجا گروہ گرو بن جاتے ہیں یہ انتشار سفر کا بوس و علاج و فساد یہ مستقل اللہ کا عذاب ہے میرے مشائق کی کوشش یہ ہے کہ ملک میں اتحاد ہو یگانگت ہو محبت و پیار ہو اتحاد و اتفاق ہو اللہ باغ نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا واقف منہ اللہ کمی اول اللہ کے تین اسلام والی رسی کو تھام لو تفرقہ نہ کرو میں باشندگان پاکستان کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آئیں جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیماری کا علاج معالجہ کرائیں میرے پیارے عزیزوں ہماری نجات ہماری کامیابی ہماری سرخوئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے میرے پیارے عزیزوں مومن کا بھی مولویوں پیر امیر و وزیر کا بنایا ہوا نہیں مومن کا بھی کسی صدر و گورنر کا بنایا ہوا نہیں مومن کا بھی علماء اور اولیاء کا بنایا ہوا نہیں مومن کا بھی انبیاء کا بنایا ہوا نہیں مومن کا بھی جناب محمد مصطفیٰ کا بنایا ہوا نہیں مومن کا دین وہ ہے جو خدا نے بنایا ہے میرے پیارے ابھی کو ہمارا دین دماغ انسانی کا بنایا ہوا نہیں ہمارا جی ہر ساتھ نفسانی کا بنایا ہوا نہیں ہمارا دین وہ ہے جو واحد ربانی سے حاصل ہوا ہمارا دین وہ قواعد اور اصول ہیں جو خدا نے جناب محمد مصطفیٰ کو عطا کیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ادا کیا آپ حضرات مشیخ علماء کرام کی تقریریں سن چکے ہیں مجھے نہ علمیت کا دعویٰ نہ میرے اندر زور تکوار ریاضت اور نیکی ہے میں مسلمانوں میں سے ادنا درجے کا مسلمان ہوں میری جماعت تنظیم اہل سنت کی کوشش یہ ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کا فیصلہ پرمان شریعت اور سنت آئے میں نہ آپ حضرات سے ووٹ مانگنے کے لیے حاضر ہوا نہ نوٹ مانگنے کے لیے حاضر ہوا میری درخواست یہ ہے کہ آپ بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر کے دروازے پر آئیں جناب اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے پر گردن جھکائیں باقی آپ حضرات منتظر ہوں گے کہ عبد الستار پہنچوی کیا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کرے گا تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہی ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں آپ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لیں وقت ضائع نہ کریں اللہ کی بڑی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا آج ٹائم ہے کچھ بڑی زندگی کے لیے کما لیں آخرت کے لیے بنا لیں علماء مشائق روز مرہ یہی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین کا پرچم اٹھائیں باقی ہم ہر نیکی کے قائل ہیں ہر نیک کے قائل ہیں صرف ایک بات ہے کہ ہر مسئلے کو اسی طرح تسلیم کریں گے جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکھا اور پڑھا گئے ہیں ہمارے اس دور میں اکثر لوگ اس کوشش میں ہیں کہ دین ہمارے تابع ہو تو آپ حضرات میرے معروضات سے پہلے یہ بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ دین ہمارے تابع نہیں ہم دین کے تابع ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہمارے تابع نہیں ہم شریعت کے تابع ہیں اللہ کا قرآن ہمارے تابع نہیں ہم قرآن کے تابع ہیں نبی آخر زمان ہمارے تابع نہیں ہم نبی آخر زمان کے تابع ہیں دل مانے یا نہ مانے دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے مومن کی شان یہ ہے کہ پاک پیغمبر کے ہر فیصلے پر گدن چکا دے آپ تحقیق تتبو کریں مطالعہ کریں علماء سے پوچھیں کہ پاک پیغمبر کا فیصلہ کیا ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما گئے جب جناب رحمت اللہ عالمین کا فیصلہ مل جائے حضور کے فیصلے کے بعد ہم کو سوچ بچار کا کوئی حق نہیں آپ حضرات آج کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے خواہش و خیال کے پیچھے نہیں جائیں گے اپنے دل دماغ کے پیچھے نہیں جائیں گے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو میری تحقیق یہ ہے کہ مذہبی سارا انتشار ایک دن میں ختم ہو جائے گا باقی دوستو پورے فیصلے تو اللہ کی بڑی عدالت میں جا کر ہوں گے یہ امتحان کا جہان ہے ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں آپ دنیا والی چھوٹی زندگی کے لیے چھوٹی محنت کریں آخرت والی بڑی زندگی کے لیے بڑی محنت کریں باقی لوگ اگر آپ کو دعوت دیں کہ ہمارے پیچھے آؤ تو تم جناب رسالت ماب کا یہ فیصلہ ہمیشہ یاد رکھو اپنے بچوں کو بھی یاد کرا لو احباب تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ کہ حضور نے جو فرمایا تھا میری امت کی ہتر ٹولہ ہو جائے گی سارے ٹولے جہنم میں جائیں گے ایک ٹولا بہت میں جائے گا ماں آنا وا صحابی جس راستے پر پاک پیغمبر گئے ہیں حضور کی جماعت گئی ہے یہ راستہ بہت کا راستہ کوئی دیوبندی بندی بریلوی آل حدیث پاک پیغمبر کی اس فیصلے کا انکار نہیں کرے گا تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب رسالت خالہ کے ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین میرے راستے پر چلنا میرے خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا جناب رحمت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی الذین الذین القرول بہترین جماعت میری جماعت ہے ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے آئے ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے آئے صحابہ تابی تبا تابی یہ تین جماعتیں بہترین جماعتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہتری کی گواہی دی ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر تین وہی ہو جو بہترین لوگوں کے گھر میں تھا یہ سارا دین ہے یہ میرا سارا مذہب ہے یہ میرے سارے مسئلے ہیں ہر آدمی کو اگر جناب رسالت سے ماں کے یہ فیصلے ہر ہر لمحہ یاد رہے تو دنیا کا کوئی فرقہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا قرآن مقدس میں بھی آیا رب العزت نے فرمایا رسول اللہ اس وقت حضور کی ساتھ گرانی میں بہترین نمونہ موجود حضور کارخانہ کائنات کے لیے نمونہ بن کے آئے سر چشمہ ہدایت بن کر آئے کل کل تم تو ہبول اللہ فتح بے خدا کے ساتھ محبت ہے تو محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر چلو حضور نے فرمایا میرے پیچھے آؤ قرآن مقدس میں موجود والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه سبقت کرنے والے نبی کے مہاجر انصار مہاجرین انصار کے پیروکار اللہ پاک نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں میں نبی کے مہاجرین سے راضی اللہ نے فرمایا میں نبی کے انصار سے راضی مہاجرین و انصار کے پیروکار سے راضی میرا خیال تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کے یہ فیصلے اگر مسلمانوں کو یاد ہوں دنیا کا کوئی فرقہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا انتشار کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا اور مصطفیٰ کے ان فیصلوں پر لوگوں کی نگاہ نہیں ہر آدمی اپنے دل دماغ خواہش و خیال کی پیروی کر رہا ہے باقی اگر کوئی مسئلہ آ جائے آپ ماہرین شریعت کے پاس جائیں دنیاوی کیس کے لیے زمین و مکان کے کیس کے لیے آپ حضرات ماہر وکیل تلاش کرتے ہیں اگر کوئی پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہو تو ماہر ڈاکٹر حکیم اور طبیب کو تلاش کرتے ہیں دین و ایمان کے مسئلے کے لیے ماہرین شریعت کے پاس جانا چاہیے میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ باشندگان پاکستان دین اور ایمان کے مسئلے کے لیے ماہرین شریعت کو تلاش کر رہے ہیں آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں میری دل اس بات کو نہیں مانتی میرا دماغ تسلیم نہیں کرتا دنیا سے محبت ہے پیار ہے شغف ہے انس ہے عقیدت ہے دنیا ہی کیس کے لیے مہر وکیل کی بات پر اعتماد ہے جان کے ساتھ محبت و پیار ہے ماہر ڈاکٹر کی بات پر اعتماد ہے میرے پیارے عزیزوں اگر دین و ایمان سے پیار ہے تو ماہرین شریعت کے پاس جانا چاہیے جو تقوا والوں کے پاس جانا چاہیے جن کا طویل تجربہ ہے جن کے اندر بصیرت ہے جن کو اللہ نے فام و فراست عطا کی ہے جن کے اندر خدا دا صلاحیتیں ہیں ان کو تلاش کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ اے اللہ والو ہم کو کس راستے پر چلنا چاہیے لیکن دین والا مسئلہ زیادہ ضرورت مسئلہ ہے اس لیے کئی فرقے ہیں کئی جماعتیں ہیں کئی گروہ ہیں میں اکثر تقریر کے لیے جایا کرتا ہوں بہت سے مقامات پر مجھے لوگوں نے آ کر کہا کہ نماز کے اندر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو وظیفہ بتاؤ آپ اکثر حضرات میرے واقف تو نہیں لیکن خیال یہ ہے کہ آپ کو بھی اکثر رکاتے بھول جاتی ہیں دو رکاتے پڑھی ہیں یا تین رکاتے حالانکہ زیادہ سے زیادہ نماز ہے چار رکعت چار رکعت کے بعد بندہ فارغ ہو جاتا ہے آٹھ رکاتے دس اکٹھی نہیں پڑتا بھول جائے یعنی دو رکعت تک تین رکعت تک چار رکعت تک مسلمان نہیں پہنچ سکتا پہلے پوچھ جاتا ہے کہ کتنے رکعت اور آئے دن وظیفے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی وظیفہ بتاؤ ہم بھول جاتے ہیں کوئی کاروباری آدمی دکاندار تاجر فیکٹری اور کارخانے کے مالک نے ایسا وظیفہ ہم سے نہیں پوچھا کہ ہم جب نوٹ شمار کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ روز مرہ ہم کو مغالفہ لگ جاتا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے آپ بھی سوچیں میں تو فارغ ہوں نہ میری تجارت ہے نہ ملازمت ہے نہ کوئی ذمہ دارہ کاروبار ہے میں تو طالب علم ہوں اکثر یہی کتابیں پڑھتا پڑھاتا ہوں اس سال بھی حجاز مقدس سے میں نے نو دس ہزار روپے کی کتابیں پڑھنے کے لیے خرید کی ہیں آپ حضرات نے اس سال کتنے ہزار کی کتابیں خرید کی ہزار ہزار کی کتابوں کی کیا ضرورت ہے دل ہے دل والا خواہش و خیال والا کتابیں تو آپ حضرات تب خرید کرتے کتابوں کی ضرورت پڑے ہر آدمی اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے پڑھے ان پڑھے عالم خیر عالم تعلیم یافتہ خیر تعلیم یافتہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دین ہمارے تابے ورنہ ہم کافی تصبو کرتے پوچھتے مشورہ ہوتا میٹنگ ہوتی کہ دینی مسئلے کے لیے کہاں جائیں کیس کے متعلق تو باقاعدہ مشورے ہوتے ہیں کمبا کبیرہ جمع ہوتا ہے کہ اہم کیس ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا وکیل ہے اس کے پاس جاؤ ان سے جا کر مشورہ کرو لیکن تین ایمان کے متعلق کبھی مشورہ بھی نہیں ہوا کہ ہم کو کیا کرنا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں دین کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے انتشار ہے ہر گھر میں کئی فرقے ہیں کئی جماعتیں ہیں کئی گروہ ہیں استاد کا نظریہ اور ہے شاہد کا نظریہ اور ہے پیر اور راستے پر جا رہے ہیں مرید اور راستے پر جا رہے ہیں خاون کا مذہب اور ہے بیوی کا مذہب اور ہے پیر شیعہ ہے مری سنی کلمے سے لے کر بزو تک ایک دوسرے سے ملتا نہیں لیکن پوری بری تھی بیان کریں مسئلہ جو آپ حضرات کے سامنے آئے آپ کیسے سمجھیں گے جب توجہ نہیں آپ یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا گوشت تو ہمارے سامنے موجود ہے ہوش بھی موجود ہے لیکن دل حاضر نہیں ہے دکان پر جائیں لاری چلی جائے گی خدا پہ تو جانے بیوی بچے کیا کہہ رہے ہوں گے آخر سالن کا انتظام بھی تو کرنا ہے سبزی ترکاری ہم نے خریدی نہیں سارا باغ سالم کی طرف چلا گیا گاڑی کا وقت ہو گیا ہے یہ نماز میں کیوں وہم و وشواس ہوتا ہے نماز میں زیادہ بھول چوک کیوں ہوتی ہے اور نوٹ جب آدمی شمار کرتا ہے بھول چوک کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کس وقت انسان نوٹ شمار کرتا ہے دل حاضر دماغ حاضر دل متوجہ دماغ متوجہ آنکھیں متوجہ ہاتھ متوجہ یہ چار سنتری جب موجود ہوں پھر مغالطہ ہو سکتا ہے نماز جب آدمی پڑتا ہے نہ دل حاضر ہے نہ دماغ حاضر ہے جلدی سے آئے جب کیا رکھا پیچھے امام کا اللہ امام کہتا ہے سامع اللہ من حامدہ یہ سجدے میں جا کے نیت میں کہتے تھے پیچھے امام کے اللہ اکبر لگے ہوئے آگے ہیں یہ جماعت والی نماز اگر اکیلے آئے جماعت ہو گئی ہاں بھائی جماعت ہو گئی چار آپ ہنستے کیوں ہیں وہ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ کئی بار آپ کو اتفاق ہوا ہے آپ سوچ یہ رہے ہیں کہ اس کو کیسے پتا چل گیا ہے میں ہوں پرانا ڈاکٹر بعض ڈاکٹر حکیم حقیقت پوچھ کر دوائی دیتے ہیں بعض مریضوں کے چہرے کو دیکھ کر پتا چلا لیتے ہیں کہ اس میں سفرا کا حلفہ ہے میرا ہے تجربہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں اور تو کوئی کام میرا نہیں ہے اب مسئلہ کس طرح سمجھ جائے جب افضل ترین عبادت بہترین عبادت دین کے فدور نماز مومن کی میراج ہے افضل ترین عبادت میں مسلمان کا جب حال یہ ہے نہ دل متوجہ نہ دماغ متوجہ پھر تقریر کس طرح سمجھ آئے مسئلہ کس طرح سمجھ آئے مسلمان خالی دیر ہے پاکستان کا کئی ہزار مسلمان عیسائی بن گیا کئی ہزار مسلمان بھائی بن گیا کئی ہزار مسلمان مردئی بن گیا کئی ہزار مسلمان شیعہ ملنگ سبرائی بن گیا کلمہ سے لے کر بزو تک مسئلے علیحدہ بنا لیے ہیں لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہاں جائیں کوئی مولوی کچھ کہتا ہے کوئی مولوی کچھ کہتا ہے تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے خدا کے دروازے پر آؤ محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آؤ ان کن تم تو منون بلّہ ولیوم بلیہ اگر خدا پر ایمان ہے قیامت پر ایمان ہے فیصلہ خدا سے کراؤ فیصلہ محمد مصطفیٰ سے کراؤ بس میری درخواست تو یہی ہے کہ آپ حضرات وقت ضائع نہ کریں پاک پیغمبر کا دامن تھام لیں تیس برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھا اور سکھا گئے تربیت آ گانے رسول کے گھر میں جو دین تھا مہاجرین انصار نبی نے صحابہ اہل بیت نے خلفاء پائے راشدین نے حضرت حسن حسین نے جو نیکی کی آپ بھائی بھائی بن کر وہ بھی نیکی کریں ہماری نجات ہماری کامیابی ہماری سرخروئی بات پیغمبر کی پیروی میں ہے حضور کی اتباع میں ہے اللہ تعالیٰ باشندگان پاکستان کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے پاک پیغمبر کا سچا غلام بنائے حضور کے لفظ کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا باقی لوگ اکثر دریافت کیا کرتے ہیں کہ صحابت الرسول کے ماننے کی کیا ضرورت ہے وہ آپ حضرات یہ بات سن لیں جس طرح خدا کے ماننے کے لیے محمد مصطفیٰ کا ماننا ضروری ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ کے ماننے کے لیے صحابت الرسول کا ماننا ضروری ہے خدا بن قدوس نے سارے کا سارا دین جناب محمد مصطفیٰ کو عطا کیا جناب محمد مصطفیٰ نے سارے کا سارا دین صحابت کو عطا کیا اگر صحابہ کو ہم نہیں مانیں گے تو دین کہاں سے لائیں گے یہ قرآن خدا کی لارث کتاب ہے مقدس کتاب ہے سچی کتاب ہے لیکن اس مقدس کتاب کو خدا نے لکھ کر نہیں بھیجا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر نہیں بھیجا یہ لارث کتاب صحابہ کی لکھی اگر صحابت الرسول پر ہم اعتماد نہیں کریں گے تو قرآن کہاں کھلائیں گے میرے پیارے عزیزوں یاد رکھو جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کرتے صحابہ نے دیکھا قرآن پڑھتے صحابہ نے دیکھا حج کرتے صحابہ نے دیکھا طواف کرتے صحابہ نے دیکھا جہاد کرتے صحابہ نے دیکھا صحابہ نبی کی نبوت کے موقع کے گواہ صحابہ نبی کی نبوت کے عینی گواہ صحابہ نبی کی نبوت کے تسلید گواہ صحابہ نبی کی نبوت کے واقع کے گواہ موقع کے گواہ سچے سب کچھ سچا موقع کے گواہ جھوٹے مسلمان کا دین سارا جھوٹا یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ علی کے نکاح کے گواہ صرف میں نہیں کہتا یہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب کاش الخما کے سفا سو چار پر موجود ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلدی جا یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں جناب رحمت اللہ عالمین نے فرمانہ جا ابو بکر عمر کو بلاؤ عثمان علی کو بلاؤ تلا زبیر کو بلاؤ چند انصاریوں کو بلاؤ بار کا نبوت میں حاضر ہوئے عرض کرتے جانا گڑ خیر تو ہے جلدی جلدی بلوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق میرا پیارا رفیق ربی اللہ سے متمن مجھے اللہ کا حکم آیا میں فاطمہ سے کا نکاح علی سے کروں میں نے تم کو جلدی جلدی بلوایا کمنی میں تم کو گواہ بناتا ہوں میری فاطمہ زہرا اور علی المرط کے نکاح کے گواہ تم بنو یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ علی کے نکاح کے گواہ اگر یہ گواہ سچے نہیں تو پھر نکاح کیسے ثابت ہوگا قرآن کی قرآنیت کیسے ثابت ہوگی آپ حضرات سوچیں میرے پیارے عزیزوں یہ صحابت الرسول پانچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوائی جہاز نہیں بنائے چینی اور کپڑے کا کارخانہ نہیں لگایا پاک پیغمبر نے پختہ کر کے نہیں بنوائی ادواج متحرات کو سونے اور چاندی کے زیور نہیں پہنائے پاک پیغمبر نے تیس برف کے اندر یہی باغ لگایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا نتیجہ ہے یہ حضور کی تعلیم و تربیت کا خوراک شاگرد کامیاب استاد کامیاب شاگرد ناکام استاد ناکام محمد مصطفیٰ کامیاب کے ناکام زور سے کہو سارے آدمی کہو میں خاندان نبوت کا غلام ہوں آل محمد کا خادم ہوں حضرت علی میرے پیر ہیں میرے پیروں کے پیر ہیں رہنما مقتدا پیشوا ہیں لیکن اکیلے ایسے سچے ہوں تو پاک پیغمبر کی نبوت کی صداقت واضح نہیں ہو سکتی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بزور کے خلیفہ جب بھی رشتے دار ہوتے میرے پیارے عدیلوں یاد رکھو اگر پاک پیغمبر کے خلیفے آپ کے کوئی جدی رشتے دار بنتے تو حضرت علی کی باری خلافت کی کیا مطلب نہ آتی پھر تو پاک پیغمبر کے چچا حضرت عباس بن جاتے چچا کی موجودگی میں چچا داد بھائی وارث نہیں ہو سکتا اگر پاک پیغمبر کے خلیفے کا حقدار جناب رسالت ماں کے جدید رشتے دار ہیں تو پھر حضرت عباس بنیں گے حضرت عباس کے بعد ان کے بیٹے بنیں گے ان کے بعد حضرت عباس کے پوتے بنیں گے حضرت علی کی باری خلافت کی کیا تک نہیں آئے گی شکر ہے کہ حضور کے خلیفہ صدیق کے اکبر بنے میرے پیر علی کی باری بھی آ گئی باقی صدیق کیوں خلیفے بنے خدا کا فیصلہ یہی تھا محمد مصطفیٰ کا فرمان یہی تھا آپ حضرات اگر متوجہ ہیں تو میرے یہ جملے یاد رکھ جائیں صدیق نے خلافت کے حصول کے لیے تلوار نہیں اٹھائی لوگوں کے دروازوں پر دورہ نہیں فرمایا کسی کو اپنا مال نہیں کھلایا صدیق کے اکبر تو تین دن تک اعلان فرماتے رہے لوگوں کسی اور کا خلیفہ بناتے ہو میں ابو بکر راضی ہوں حضرت علی مجمع عام کے اندر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں صدیق نبی تجھے افضل ترین عبادت کا امام بنا گئے ہمارے دین کے امام بھی تم ہو ہماری دنیا کے امام بھی تم ہو صدیق تو دعوت دے رہے ہیں کسی اور کو خلیفہ بناتے ہو تو میں راضی ہوں صدیق کی شاید دادی طیبہ طاہرہ مخصوم مخصو کہنا صدیقہ گاہ نبوت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کسی اور آدمی کو مسلح کے لیے منتخب فرماؤ میرے ابا جان رقیق القلب ہیں بیٹی بھی تردید کر رہی ہے کہ میرے ابے جان کو مسلح کے لیے منتخب نہ فرماؤ حضور نے سختی سے فرمایا صدیقہ تو میرے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے عورتیں باتیں کرتی تھیں نے مجھے فرمایا صدیق کو منتخب کرو تو کہتی ہے کسی اور آدمی کو امام بنا دو خدا کا فیصلہ ہے یا اللہ ہوغل مومنون اللہ بابا خدا بھی انکار کرے گا اور مومن بھی انکار کریں گے صدیق کے سوا کوئی مسلے پر نہیں آ سکے میرے پیارے عقیدو یہ میرے جملے یاد رکھو شدید دبلے پتلے انسان ہر رسیدہ انسان اس وقت مولا علی کی جوانی کا شباب تھا علی اللہ کے شیر تھے طاقتور جلیب تھے یہ سن رسیدہ دبلا پتلا صدیق علی پر کیسے کالے باز گیا آپ سوچے نہیں ہو صدیق کا قبیلہ سارے عرب سے چھوٹا قبیلہ ہر طاقت کے صدیق کے ابا جان بھی اس دن مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے صدیق نے خلافت کے حصول کے لیے نہ تلوار اٹھائی نہ کسی کو ٹرایا اور تھمکایا نہ کسی کو مال کھلایا نہ خلافت کے حصول کے لیے لوگوں کے دروازوں پر صدیق آیا کہ میرے ہاتھ پر بجٹ کرنا مجھے خلیفہ بنانا صدیق کی صاحبزادی مشورہ دے رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کسی اور کو مسلم کے لیے منتخب فرماؤ اور صدیق اکبر دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں کسی اور کو خلیفہ بناؤ تو میں راضی ہوں پھر آپ نے کبھی سوچا کیا صدیق کیوں خلیفہ بن گئے خدا کا فیصلہ تھا محمد مصطفیٰ نے صدیق کو اپنے مسلح کے لیے منتخب فرمایا یہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب شرح ناس البلا کا دورہ نے سیا کے سوا دو سو پچیس پر آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنناس نبی پاک لوگوں کو نواز خود پڑھایا کرتے تھے اور میں ہو گئی امرا بکر نہیں ازلیہ بنناس نبی پاک نے بکر میرے مسلح پر تو آ لوگوں کو تو پڑا اہل ایمان کو ہو جا اس کی امامت میں خود امام تو جہاں جس کو بنا جائے ماؤ جناب محمد ابو نے صدیق کو امام بنایا اپنے مسلح کے لیے منتخب فرمایا یہ دلائل میں آپ حضرات کی خیر ہمدردی کے پیش نظر بیان کر رہا ہوں مجھے صدیق کی خلافت کی فکر نہیں صدیق کی عزت کی فکر نہیں صدیق کی عظمت کی فکر نہیں سدی کی شان کی فکر نہیں مجھے فکر ہے تو لوگوں کے ایمان کی ہے ورنہ وہ صدیق جس کو پاک پیغمبر اپنے مسلح کے لیے منتخب فرمائے اس کو کون ہٹائے ساری دنیا شیعہ بنے صدیق خلیفہ پہلا ساری دنیا سنی بنے صدیق خلیفہ دوستو آپ سوچے مجھے کیا ہے پندرہویں صدی شروع ہو گئی پٹیشن کی میاد گزر گئی شوفے کی میاد گزر گئی اگر صدیق کو اتارتے مسلح سے ہٹاتے علی اللہ کے شیر ہٹاتے طاقتور دلیر ہٹاتے حضرت علی تو صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں صدیق کے ہاتھ پر بیت کر رہے ہیں پھر میں نہیں کہتا یہ نجف اشرف کی چھپی ہوئی کتاب احتجاج کی برس میں موجود میرے پیر علی کے چموتر لکھا ہوا موجود ہوتا حضرت علی اپنے گھر سے روانہ ہوئے نماز کی تیاری کی مسجد میں حاضر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر نماز ادا کی حضرت علی نے علیحدہ مسجد نہیں بنائی حضرت علی نے علیحدہ جماعت نہیں کرائی حضرت علی نے اپنی مسجد میں خلیفہ بلا فضل کی اذان نہیں کروائی دنیا کی فکا جعفری کے کتاب میں ہمارا نہیں ملتا زمین پر ایسی کتاب نہیں جعفری میں خلیفہ بلا فصل والی آزاد نہ آج تک کسی نے ثابت کی نہ کیا وقت تک کوئی ثابت کرے گا میں تو کئی بار شیوں کو کہہ چکا ہوں کہ ملک میں انتشار نہ پھیلاؤ پاکستان میں سفر کا نہ پھیلاؤ اگر فکا جفری جافی کے قائل ہو امام جعفر کے فرمان سے دکھاؤ اگر امام جعفر صادق نے خلیفہ بلا فصل والی آزان کہی ہے شیعہ کی دنیا کی کسی کتاب سے ثابت ہو جائے اللہ کا قرآن گواہ کر کے کہتا ہوں میں شیعہ بن جاؤں میرے پیارے عزیز ہو حضرت امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں زندگی گزاری مدینہ منورہ میں وفات پائی حضرت جعفر صادق کی قبر مبارک جنت البقی میں ہے میں کہتا ہوں شیعہ جعفر صادق کے زمانے میں مدینہ منورہ چلتی تھی پاکستان میں شیعہ سنی بھائی بھائی بن کے وہی کا چلا ہے اگر جعفر صادق کے زمانہ میں بلا فاصل والی اذان مسجد نبی میں آتی تھی تو ہم وہ اذان کہنے کے لیے تیار ہیں مجمع میں قرآن گواہ کرتے کے ہیں میں چاہتا ہوں ملک میں اتحاد ہو اتفاق ہو اخوت ہو بھایا بندی ہو اللہ ہمارے پاکستان کو انتشار سے بچائے سے محفوظ فرمائے اگر سیاہ فکا جعفری کو نہیں مانتے چلو آئے علی کی خلافت میں جو فکا چلتی تھی پاکستان میں وہی فکا چڑھائی جائے میری بات آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی اگر حضرت علی کے اقتدار کے دوران جب پیر علی کی حکومت تھی جس وقت حضرت علی وقت کے بادشاہ تھے اگر لوگ وضو کرتے سر کے مسے کے بعد پیروں کا مسا کرتے تھے تو قرآن خدا کا ضامن ہے ہم مسا کریں گے شیعہ میدان میں آئے ہم کو حوالہ دکھائیں کہ علی کی خلافت میں کون سی کا چلتی اگر حضرت علی کی خلافت کے دوران بیس رکعت نماز تراوی کی بند ہو گئی تھی ہم بند کر دیں گے کیوں کو کہو آئیں حضرت علی کے اقتدار میں جو فکا چلتی تھی پاکستان میں وہی فکا کرے حوالہ کتابوں سے دیکھا جائے اب تو بات ختم ہو گئی جھگڑے کی بات باقی رہ گئی اگر پاکستان کے شیعہ حضرت علی کو مانتے ہیں تو جو فکا کا حضرت علی کی خلافت میں چلتی تھی ہم سنی ماننے کے لیے تیار ہیں جو بھی جعفر صادق کے زمانہ میں جعفر سادے کے سامنے محمد کے مدینہ منورہ میں چلتی تھی ہم وہی فکا ماننے کے لیے تیار ہیں باقی یہ من خراب فکا مفتی جعفر حسین کی اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں جعفر صادق ہمارے رہنما ہیں جعفر صادق ہمارے ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں امام جعفر صادق کا نانا ابو بکر صدیق کا پوتا یہ صادق بھی ہمارے صدیق بھی ہمارے نبی بھی ہمارے علی بھی ہمارے ہم حضرت علی کے غلام ہیں علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت علی نے صدیق کے ہاتھ پر فیت کی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت صدیق سچے تھے کھجور بنی ہاشم موجود قرآن کی فوجیں موجود موجود ابو ذر موجود مقداد موجود سلمان فارسی موجود عمار ابن یاسر موجود بلال کی موجود جناب امام الانبیاء کی ساری جماعت مہاجرین انصار بنیا کے موجود صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں میرے پیارے عزیزوں صدیق کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی تھی جن مہاجرین انصار نے پاک محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یہ مہاجر انصار تھکے تھے یا ٹوٹے زور سے کہو سارے کہو جن مہاجرین انصار نے محمد اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان مہاجرین انصار نے صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ مہاجر سچے یا ٹوٹے آپ ذرا کم کریں وقت تھوڑا ہے آپ حضرات نے جانا ہے یہ الفاظ یاد رہیں گے آپ حضرات کو مہاجرین انصار کے جن ہاتھوں نے اللہ کے قرآن کو لکھا تھا مہاجرین انصار کے وہی ہاتھ سدھی کے ہاتھ آئے یہ ہاتھ جھوٹے تھے یا سچے زور سے کہو آئے کہو مہاجرین انصار کے جن ہاتھوں نے اللہ کے قرآن کو لکھا وہی ہاتھ سدھی کے ہاتھ پر آ رہے ہیں یہ سچے ہاتھ ہیں یا جھوٹے ہاتھ ہیں زور سے کہو کہو باقی ایک بات تم بتا دو مجھے آپ حضرات یہاں جو آئے ہیں حضرت مولانا نے یہ کھانے کا انتظام جو کیا ہے وہ کھلانے والوں نے کمال کیا ہے یا کھانے والوں نے جی؟ زور سے کہو جلدی کہو روٹی کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں جو آدمی خاموش ہے ان کے نزدیک کھانے میں کمال بھائی آپ حضرات اگر نہیں بولتے شرما رہے شاید میں ہر روز کہیں نہ کہیں جاتا ہوں وہ حضرات مجھے کھانا کھلاتے ہیں میں ہوں تو کھانے والوں میں میرے خیال میں کھانے کھانے میں کمال نہیں ہے کھلانے میں کمال ہے آپ حضرات کا کیا خیال روٹی کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں روٹی دینے میں کمال ہے یا لینے میں کپڑا دینے میں کمال ہے یا لینے میں مکان دینے میں کمال ہے یا لینے میں یتیم بھتیجے کو اپنی بیٹی کی شادی دینے میں کمال ہے یا اس کی جائیداد ہزم کر جانے میں کمال ہے سارے حضرات تم کہتے ہو دینے میں کمال ہے لینے میں کہتے ہیں کہ دینے میں کمال ہے وہ ہاتھ اٹھائے میں دیکھوں کون کون جس آدمی کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا میں سمجھوں گا کہ یہ ٹیڑھا آدمی ہے ہاتھ سیدھا کرے یہ تو بڑے مخلص ترین لوگ ہیں بھائی اب مجھے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات نے یہ مسئلہ بالکل ختم کر دیا ہے فیصلہ کل بات آپ نے کر دی ہے سارے حضرات فرما رہے ہیں کہ دینے میں کمال ہے لینے میں جس آدمی کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا میں سمجھوں گا کہ یہ ٹیڑھا آدمی ہے ہاتھ سیدھا کرے یہ تو بڑے مخلص ترین لوگ ہیں بھائی اب مجھے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات نے یہ مسئلہ بالکل ختم کر دیا ہے سارا کل بات آپ نے کر دی ہے سارے حضرات فرما رہے ہیں کہ دینے میں کمال ہے لینے میں کمال نہیں ہے حضرت علی میرے رہنما حضرت علی میرے مقتدا حضرت علی میرے پیشوا حضرت علی نے نبی سے روٹی لی نبی سے کپڑا لیا نبی سے مکان لیا نبی سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ لیا صدیق وہ ہیں جن میں کے سب کچھ نبی کو دیا اے نبی سے لیتے رہے صدیق نبی کو دیتے رہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے حضرت علی نے نبی سے سید الدین صافات زہرا کا رشتہ نہیں لیا دور سے کہو کہ احسان نبی کا ہے یا علی کا دور سے کہو جناب محمد مصطفیٰ نے علی المرتضا کو سیدت فاطمہ زہرا فتون کا رشتہ دیا کمال مرتضی نے کیا یا مصطفیٰ نے کیا میرے پیارے عزیزوں علی پر نبی کا احسان ہے کہ تم نے صاف آ کا رشتہ دیا اور نبی پر صدیق کا احسان ہے کہ سات سال والی بیٹی کا حضور سے نکاح کر دیا نو برس کی ہوئی حضور سے شادی بیاہ کر دی مہر بھی اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں جناب رحمت اللہ عالمین کا خیال تھا کہ میں مہر ادا کروں صدیق اکبر رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ پر قربان مہر میں خود ادا کروں جو نے چالیس ہزار پا کا نبوت نقوت میں پیش کیے سواری کے لیے تو اردیاں پیش کی جہاں اردیاں موجود نہیں تھیں پاک پیغمبر کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اللہ کی پہنچایا ہے صرف پہنچایا نہیں اس دن کا پہنچانے کے لیے کیا آج تک صدیق واپس نہیں آیا صدیق لوگ اپنے محبوب مرشد کو کراچی تک پہنچاتے ہیں کوئی لاہور تک پہنچاتے ہیں کوئی دلی تک پہنچاتے ہیں لیکن صدیق کی وفا دیکھو اپنے محبوب مرشد اور کا مصطفیٰ کو پہنچانے کے لیے کیا آج تک واپس نہیں آیا یہ صدیق نبی کا گھر کا ساتھی بر کا ساتھی باہر کا ساتھی شہر کا ساتھی خار کا ساتھی مزار کا ساتھی شان بکرو مر دیکھا کے ملک مردی مسا ہے وہ آج پیغمبر کے پاس ساری دنیا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے ترس رہی ہے میرے پیر صدیق کو دیکھو کے پاس پیغمبر کے ساتھ روزے میں آرام فرما ہے یہ صدیق جدا ہو سکتا ہے زور سے کہو کہو سارے جناب محمد الرسول اللہ نے جس کو امام بنایا جناب رحمت اللہ عالمی نے جس کی خلافت کے متعلق فرمایا ہمارا ایران کی پر تفصیل کمی کے سوا تین سو چھتیس بنایا کے بعد میں عمر سید مدد کو کا تو میں تجھے بات بتاؤں انا با بکر خلافت میں ابو کے میرے پاس خلافت کے والی ابو بکر ہوں گے ابو بکر کے بعد تیرے جان بی بی پاک عرض کر دیا یا رسول اللہ کا کس نے خبر دی کس نے فیصلہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخبیر مجھے خبیر خدا نے خبر دی ہے میرے پاس خلیفہ ابو بکر ابو بکر کے بعد عمر یہ کتاب کیا تھی فرمان نبی کا مصطفیٰ نے فرمایا پیغمبر نے بتایا کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے خدا نے مجھے اطلاع دیا میرے بعد خلیفہ ابو بکر ابو بکر کے بعد عمر خدا کے فیصلے کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے زور سے کہو سارے کہو باقی کہ کوئی دوست پرچیاں لکھ رہے ہیں یہ کوئی کلمے کے متعلق پوچھ رہے ہیں کلمہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے اس کو بنیادی کتاب میں ہونا چاہیے ہمارے کلمے کے دو جز ہیں لا الہ الا اللہ بھی بنیادی کتاب میں موجود محمد الرسول اللہ بھی موجود علی الولی اللہ والا ٹکڑا کہیں قرآن میں ہے سے کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مومن سیدہ خدیجہ کو جو کلمہ پڑھایا وہ بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور کی ختم نبوت پر جو کلمہ ہے وہ بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی جس براد پر سوار ہو کر میراج چلیے گئے اس براد کی پیشانی پر مکتوب تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایران کی چکر ہوئی حیات القلوب جلدوں میں لکھا ہوا موجود ایک دوست نے لکھا ہے کہ تمہاری اصلاح تو خیر من النوم علی اذان کہاں ثابت ہے میرے دوستو میں تو کئی بار پاکستان میں اعلان کر چکا ہوں اگر میری اصلاح تو خیر من النوم علی اذان محمد کے فرمان سے ثابت نہ ہوں تو میری سزا پاکی حکومت مارس اللہ پر میرا خون صاف ہے مسجد نبی میں پاک پیغمبر کے سامنے حضرت بلال جو اذان کہتے تھے اس اذان میں اصلاح تو خیر من النوم کا جملہ موجود مکے کے حضرت ابو حضرات فرماتے ہیں اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان کا طریقہ سکھایا حضور نے فرمایا ابو مہذورہ اگر صبح کی اذان ہو بکولہ تو خیر مل اللہ مرتے تو خیر من النوم بھی کہا کرو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اذان میں دو بار اصلا تو خیر النوم کہا کرو ہماری آزان پاک محمد کے فرمان سے ثابت ہے حضور نے جو تعلیم دی تھی اس اذان میں اصلا تو خیر النوم کا جملہ موجود ہے میرے پیارے عزیزوں اگر ہم اذان اپنی طرف سے بناتے تو صدیق اکبر کا نام اذان میں بڑھاتے کبھی کر لگے ہوئے ہیں تو ہم اذان میں کہہ دیتے اشاد اللہ محمد رسول اللہ کے بعد امیر المومنین اشادی رو میں کاتر مچینا با رسول اللہ و بلا بلافت ہمارا تو تھا بھی سچ کیونکہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل بنے ہیں بنے ہیں یا نہیں بنے زور سے کہو سارے کہو ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہیں پاک پیغمبر اور صدیق کے درمیان کوئی فاصلہ ہے زور سے کہو کار میں کوئی فاصلہ ہے مزار میں کوئی فاصلہ ہے صدیق خلیفہ بلا فاصلہ ہے نہ کار میں کوئی فاصلہ ہے نہ نبی اور صدیق کے درمیان مزار میں کوئی فاصلہ ہے قیامت کے دن جب حضور کھڑے ہوں گے تو صدیق ساتھ ہوں گے کوئی فاصلہ ہے زور سے کہو سارے کہو تو یہ خلیفہ بلا فصل صدیق ہیں لیکن ہمارے مذہب کی صداقت دیکھو ساری دنیا صدیق کی دوست بنے یا دشمن بنے ہم اذان میں صدیق کا نام نہیں بڑھائیں گے ہم اذان وہی دلوائیں گے جو پانچ پیغمبر حضرت بلال سے کہلوا گئے ہم محمدی ہیں نبی کے غلام ہیں ہم اہل سنت ہیں ہمارے ہر مسئلے پر پیغمبر کی تصدیق اور مہر موجود ہے باقی لوگوں نے تو گھر بیٹھ کر مسائل کی تحقیق کی ہے میں نے دین کے مسئلے کے لیے کئی ہزار میل لمبے چوڑے سفر کر کے ماہری نے شریعت کے پاس کیا پاکستان پڑتا رہا ہندوستان پڑتا رہا دیوبند پڑتا رہا دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد لکھنؤ گیا لکھنؤ سے فارغ ہونے کے بعد نجف اشرف کیا کربلا محلہ دیا ایران کی کتابیں پڑھیں عربستان کی کتابیں پڑھیں ہندوستان کی کتابیں پڑھیں پاکستان کی کتابیں پڑھیں میرے پیارے عزیزوں یہ مسجد ہے یہ میرے سامنے اللہ کا مقدس لا رہے قرآن ہے میں اس لیے سنی ہوں کہ سنی کے ہر مسئلے پر بعض پیغمبر کی تصدیق اور آپ حضرات نے یہ پیغام سن لیا ہے زور سے کہو کہ میں کئی ہزار میل لمبے سفر کر کے جب ماہرین شریعت کے پاس پہنچا فراست والوں کے پاس پہنچا جن کے اندر خدا دا فلائٹیں تھی ان کے پاس پہنچا جن کا طویل تجربہ تھا ان کے پاس پہنچا ان ماہرین شریعت نے یہی بتایا کہ پاک پیغمبر کے پیچھے جاؤ خلفائے راشدین کا دامن تھام لو تمہاری نجات پاک پیغمبر کی جماعت کے ساتھ ہوگی نبی سچا نبی کا گھرانہ سچا نبی سچا نبی کے بچے سچے نبی سچا نبی کی پارٹی سچی نبی سچا نبی کا ساتھ سارا سچا نبی کی تربیت کام سارے سچے باقی یہ کچھ دوست پرچیاں لکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں وضو کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے وہاں تو پیر دھونے کا نہیں ہے مسا کا ہے قرآن میں یہ تو دیکھ لیتے ہیں قرآن ہر گھر میں موجود ہے آپ حضرات قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں جلدی کہو ذرا کرنا ہلاؤ زبان ہلانی پڑے ہوئے ہیں زبر دیر کا آپ کو پتا چلتا ہے تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے ایمان والو جب نماز کے لیے جاؤ اپنے منہ کو دھو ہاتھوں کو کوہنیوں تک ہاتھ چلو بوجھو ہاکم تھو اپنے منہ کو بجو ہاکم کی صبر ہے جزیر جو نہیں بولتے تم نے قرآن کبھی نہیں پڑھا زبر دیر کا پتہ نہیں چل رہا خیر جو نہیں بول سکتے نہیں بول سکتے بول سکتے جلدی بولو بجو ہاکم یہ منہ کی زبر ہے یا زیر اے دیا کم ہاتھوں کو اے دے یا کم زبر ہے یا زیر منہ اور ہاتھ کی زبر ہے زبر والوں کو چھونا ہے آگے بم سہو بے رو شیکم کرو اپنے سروں کا یہ بھو سیکم زبر ہے یہاں یا پھر ہے اگر زبر ہوتی تو یوں ہوتا بم سہو بے رو جس طرح وہاں تھا نا وجو کم اے دے یا کم یہاں ہوتا بم سہو بے رو لیکن یہاں ہے بم سہو بے رو کم مسا کرو اپنے سروں پر یہ سروں کی زیر ہے یہ زبر ہے زور سے بولو نا یہ علم والی باتیں میں کوئی بڑا عالم تو نہیں ہوں کہ آپ کو سیدھے بتاؤں بھائی مقبول ہے یہ جار مجرور ہے ہم تو تازی بات سمجھتے ہیں زبر زیر پیٹ کو وجوہ گم کی منہ کی زبر ہے ہاتھوں کی زبر ہے ون سہو بے سے گم مزہ کرو اپنے سروں کا سروں کی زبر ہے یا زیر آؤ جی اللہ کا قرآن سطح پر موجود ہے دیکھ لو اگر پیروں کی زبر ہے تو دھوو زیر ہے تو مسا کر لو تم کو تو پتہ اتنا نہیں چلتا نا آگے کیسے ہے سکوں ذرا سنو وم سہو بیرو سکوں اور کو بھائی اگر مسا کرتے ہو تو کم از کم ہم کو دیر تو پڑھنے دو اگر صبر پڑھیں گے پھر تو پیروں کو دھونا پڑے گا یہ اللہ کا مقدس قرآن تمہارے گھروں میں موجود ہے اللہ پاک نے فرمایا کم چولا کم بہر وجو آکوں ایسے جاکوں ارجو لاکوں زبر والے پر ظلم مسے کا کر رہے ہو خدا سے نہیں ڈرتے اللہ کے قرآن میں ہے کہ پیروں کو تھو اور نبی کے فرمان میں ہے کہ پیروں کو تھو یہ سٹیج پر استفار جلد اول کا صفحہ کیا ہے سطر پہلی ہے نجا اشرف کی چھپی ہوئی کتاب شیعہ مذہب کی موت پر کتاب حضرت علی فرماتے ہیں علی علیہ السلام کالا چلا تو توقع حضرت علی فرماتے ہیں میں وضو کر رہا تھا پاک بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تشریف لے آئے میں نے وضو شروع کیا نبی پاک تشریف لے آئے وضو کرنے والے حضرت علی ہیں دیکھنے والے پاک نبی ہیں وضو سچا ہوگا کہ جھوٹا زور سے کہو ارے کہو حضرت علی نے ہاتھ دھوئے متہ کیا کلی کی مسوا کیا ناک میں پانی دیا اور فرماتے ہیں میں نے اپنے منہ کو دھویا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا کونو سمیت دونوں پازو اپنے کی میں نے مسا کیا اپنے سر کا کتاب شیعہ کی ہے فرمان حضرت علی کا ہے حضرت علی منہ دھو رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں کوہنو سمیت اور سر پر مسا کر رہے ہیں پیارے علی سر کے مسے بعد آپ نے پیرو کا مسا کیا یا دھویا تو یہ الفاظ پہلے آپ نے سن لیے ہیں غسل تو وجال دھویا میں نے اپنے چہرے کو دھویا اپنے منہ کو غسل تو دلایا دھویا اپنے دونوں پالو کو وہ مسا تو مسا کیا میں نے اپنے سر کا غسل تو واحد متکلم کا سیکھا ہے تو بھی واحد متکلم کا سیکھا ہے سیگے کا پتہ نہیں چلتا تو کم از کم آپ کو یہ تو پتا چلتا ہے کہ مساحتوں کا مانا مسا کیا میں نے غسل تو کا مانا دھویا میں نے غسل کیا غسل غسل اور غسل یہ رشتے دار ہے غسل کا منع کھونا غسل کا منع نہانا تو غسل تو کمانا آپ کو آتا ہے جو سے کہو یہ غسل غسل آپ کو نہیں آتا اس کا ترجمہ غسل کر رہا ہے اس کا کیا مانا آتا ہے جلدی سے کہو نا دونوں اور مساطوں کا مانا اور سیگری والا مانا نہیں آتا کچھ تو کہہ دو مساطوں کا مانا رسانتوں کا مانا تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ مساط و براسی میں نے اپنے سر کا مسا کیا میرے پیر علی سر کے مسے کے بعد آپ نے پیروں کا مسا کیا جب پیروں کو دھویا مولا علی فرماتے ہیں سر کے مسے کے بعد وہ کتل تو کدمیا اب اس کا مانا تم بتاؤ رتل تو کا مانا قدم کا مانا جو نہیں بولتے تم کو کوئی پتہ نہیں چلتا سگریٹ پیئیں گے سر کے چائے کی پیالی آ جائے کون کی ماں کہہ رہا تھا یہ تھی بازار میں باتیں ہو رہی تھی لوگ کہتے ہیں خواب دیکھا چالیس آدمی سمندر میں ڈوب رہے تھے خواب دیکھا یہ دین ہے تو کیسا دین ہے مادی نے کہا امام مہدی نے کہا میں راہ کروں گا اور مادی نے بھی عورت سے رابطہ کیا کسی مرد کو نہیں بتایا یہ ہے مذہب کی تحقیقیں کس مت کی میرے پیارے ابھی دوست علی فرماتے ہیں سر کے مسئلے کے بعد وہاں کا سل کا کٹ میا میں نے اپنے دونوں پیروں کو نبی پاک دیکھ رہے حضور نے فرمایا علی خلل پیر صاحب پیر انگلوں کے درمیان خلال کرنا کئی جگہ درمیان میں خشک نہ بچ جائے رات خلال دلار میدان قیامت میں جہنم کی آنکھ لال نہ کرتی رہے نبی پاک نے فرمایا کوشش کر کے دھونا حضرت علی نے پیر دھویا نبی نے فرمایا پوری توجہ کرو انگل کا خلال کرو اگر کوئی جگہ خوش بچ گئی تو میدان قیامت میں جہنم کی آنکھ لال کرے گی ہمارا وضو اللہ کے قرآن میں ثابت نبی کے فرمان میں ثابت نارا ہے تک بھی باقی یہ کوئی دوست پرچیاں لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی کی غلامی کا تم دعویٰ کرتے ہو حضرت علی المرتضا کے پیچھے کیوں نہیں جاتے بھائی علی کے پیچھے تو جا رہے ہیں علی صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم صدیق کو سچا مانتے ہیں علی نے صدیق کی پر بیعت کی اس لیے تو ہم صدیق کو سچا مان رہے ہیں ہم علی کے غلام ہیں باقی ایک دوست نے پرچی لکھی ہے کہ ام المومنین ایسا صدیقہ کی روایت کو تم کیوں مانتے ہو اس لیے ہم مانتے ہیں حضور نے شادیاں اس لیے کی تھیں کہ مردوں کو مسئلے میں خود پہنچاؤں گا بیویوں کے مسئلے ازوا کے بتائیں گی اور سیدہ صدیقہ جی کا شادی والے دن برت کی تھی خدا کا فیصلہ سب یہی تھا کہ چھوٹی ہو ہو کوئی حد کی بات نہیں میرے پاس پیغمبر اس کے ساتھ شادی کرنا آپ کے بعد صدی تک امت کو یہ دین کے مسئلے بتائے گی آپ کی شریعت کے سبق پڑھائے گی حضور نے زیادہ شادیاں اس لیے کی تھیں کہ بیویوں کو مسئلے ازواج موٹا ہاتھ بتائیں گی یہ سازش کر رہے ہیں لوگ ازواج پر بھی اعتماد نہیں کرتے کہ جو دین حضور کے گھر سے آیا اس پر اعتماد نہیں صحابہ پر اعتماد نہیں کرتے جو باہر سے حضور کا دین آیا اس پر بھی اعتماد نہیں پھر دین کہاں سے لائیں گے علی کو تکیہ باز کا کیا تکیہ باز کی روایت بھی تو قابل اعتماد نہیں ہوتی اب لوگوں نے لکھ دیا ہے یہ کتابیں میرے پاس ہیں حدیث تو حدیث رہی یہ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے یہ کتاب آپ حضرات کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ پڑھیں یہ الفاظ کتاب کے اصل الفاظ یہ میرے الفاظ نہیں میری بات نہیں میری گل نہیں اصل کتاب ایک لکھا ہوئے کہ شیعہ مذہب کی کتاب کی باتیں مقبول ترجمے کے اندر درج ہے طریقہ آر پر سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے اس میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو تنظیل خدا کے خلاف ہے اصول کا بھی کتاب و فضل قرآن سطر آخری سفر چھ سو اکہتر پر لکھتے ہیں ان الذي جبريل عليه السلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبا کا جن بھایا جو قرآن جبريل نبی کے پاس رہے تھے ان کی سترہ لا رہتے تھے موجودہ قرآن کی چھ ہزار چھ ہزار سیاست آیت ہے شیعہ کا سیدا ہے کہ تو یہی قرآن گم ہو گیا ہے اصل قرآن خان امام مادی کے پاس ہے جو اللہ کے ظہور ہی جب امام مادی ظاہر ہوں گے اس قرآن کو ظاہر کریں گے بے قرآن کی اس کے پڑھنے کا حکم دیں گے وہ مخالف حاضر قرآن موجود خان والا قرآن موجودہ قرآن کے مخالف ہیں قرآن خار میں امام خار میں شیعہ کا ماتم کی چوک بازار میں یہ سوچنے کی بات ہے میں قرآن کا بھی وفادار ہوں نبی آخر زمان کا وفادار ہوں پاکستان کا وفادار ہوں میں چاہتا ہوں کہ ملک میں اتحاد ہو اگر شیعہ سنت اور شریعت نبی کے مسائل کو تسلیم نہیں کرتے حکومت پاکستان ان کو فکا جافی کا پابند کر دے اور سنی کو علیہ بے سنتی و سنت الخلاف راشدین کا پابند کر دے ملک میں یہ انتشار کا پروگرام ختم ہو جائے بد امنی ختم ہو جائے شیعہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے ہیں وہ ملک میں رہے امن امان سے رہے فکا جافی پر عمل کریں یا فکا جافی میں یہ امام بالا نہیں ہے فکا جافی میں تازیے کا جلوس نہیں ہے فکا جافی میں خریدا بلا فضر کی اذان نہیں ہے شیعوں کو ان چیزوں کو کرنے کی پاکستان میں اجازت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا درست ہے یا شیا متحد فکا جاتی سے ثابت کر ہم ضلع آزاری کے خلاف شیا کسی کو مانے یا نہ مانے ہم حضرت علی کے غلام ہیں علی کے غلاموں کے غلام ہیں ہمارا ہے حضرت حسن حسین بہیسی ہیں بہیسی نوجوانوں کے سرکار ہیں سارے کہہ دو حضرت حسن حسین بہیسی نوجوانوں کے خاندان نبوت کی محبت ہمارا دین ہے آل محمد کی محبت ہمارا ایمان ہے لوگ مجھے کہتے ہیں توفی اگر تم آل محمد کے محب ہو تو اپنے آپ کو سنت مل جماعت کے مذہب پر کیوں کہتے ہو یہ میرے پاس اشرف کی چھپی ہوئی کتاب جام الاخبار ہے اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد جو آدمی آل محمد کی محبت مرے گا سنت وال جماعت کے مذہب پر مرے گا پیارے پاک پیغمبر لوگ تو مجھے کہتے ہیں جو آدمی سنت وال جماعت کے مذہب پر مرے گا اس کو قبر و حشر میں عذاب ہوگا جامورا اخبار کے سوا ستائی ستاسی پر موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا ڈرایا مما نے سنت و جماعت اللہ بول قبر والا یوم القیامہ جو آدمی سنت وال جماعت کے مذہب پر مرے گا نہ اس کو قبر میں عذاب ہوگا نہ حشر میں عذاب ہوگا اور پیارے پیر علی سے پوچھے شاعری آپ فرمائے اس کی وجہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سنت و جماعت کے مذہب پر مرے گا نہ اس کو قبر میں عذاب ہوگا نہ میں عذاب ہوگا میرے پیر علی نے فرمایا لوگوں اما آل سنت رہتے ہیں فل متمت سے نبی ما صلاح اللہ عل و رسول کے رسول کے راستے پر چل رہے نہیں ان کو قبر میں عذاب ہوگا نہ اثر میں عذاب ہوگا باقی یہ کسی دوست نے لکھا ہے کہ آپ حیات النبی کے مسئلے کو مانتے ہیں وہ پیشاب جو نکلتا نہ ایسا شاید آپ حضرات مجھے جانتے پہچانتے نہیں ہیں میرا نام عبد الستار تونسی ہے میں ملک کی مشہور مذہبی جماعت تنظیم اہل سنت کا خادم ہوں شیخ الاسلام صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ میرے استاد تھے اور پیر و مرشد تھے آپ یوں سمجھیے کہ میں علماء دیوبند فن کا مقلف ہوں تمام علماء دیوبند فن کا اجماعی مسئلہ ہے کہ پانچ پیغمبر حیات النبی ہیں آپ کے روزے اطہر پر جب درود و سلام لوگ پڑھتے ہیں تو پاک پیغمبر سنتے ہیں باقی کوئی آدمی یہ جزید کے متعلق دریافت کر رہا ہے تو میں نے تو سارے مسئلے آپ حضرات کو بتا دیے کہ میرے مشائق دیوبند جزید کو اچھا نہیں مانتے مشائق دیوبند جزید کو فاضر فادر کہتے ہیں حضرت حسین کو بہشتی کہتے ہیں حضرت حسین کو بہشتی نوجوانوں کا سردار کہتے ہیں میرا یہی عقیدہ ہے میں تو سارے مسائل کا جواب دے دیا کہ میں علماء دیوبند کی دیانت و امانت صداقت سیاحت تحقیق پر پورا اعتماد رکھتا ہوں میرے حاشا خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ علماء دیوبند اس مسئلے میں غلطی کر رہے ہیں یہ مجموعہ علماء دیوبند بن کا جو فتوا ہے وہ میرا دین ہے باقی ایک پرچی والے صاحب نے لکھا ہے کہ تم جو ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہے ہو ابو بکر صدیق پاک پیغمبر کے جنازے میں آئے تھے میرے پیارے عزیزوں اگر صدیق بے وفا ہوتے تو ہجرت والی رات حضور کا ساتھ نہ دیتے مشکل ترین وقت پاک پیغمبر پر جو آیا وہ ہجرت والا تھا اللہ نے بطور مثال کے بیان فرمایا تن تنسرو ہو فقد نا تخرج اللہ دین کاماس لکھا میرے پاس پیغمبر کی پہلے بھی میں نصرت کی تھی صدیق کا پاک محمد کے ساتھ کر دیا تھا سدی خدا کی نفرت تھے پاک پیغمبر کو مشکل ترین وقت میں کس نے نہیں چھوڑا کیا وہ حضور کا جنازہ چھوٹا تھا افسوس ہے آپ اگر آپ توجہ نہیں کرتے اس مسئلے پر تو یہ چھوٹا سا میرا لکھا ہوا رسالہ بھی موجود ہے اس رسالے کا نام ہے رسالہ جنازت الرسول اس کا پہلا پہلا حوالہ چار پر جو میں نے لکھا ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا انتقال پور ملان ہوا پاک صلی اللہ علیہ کی وہ زیادہ شریر ہی نبی پاک کو کفن مبارک پہنایا دیا چار پائی پر رکھا دیا داخل ابو بکر مرا حضرت ابو بکر آیا حضرت مرایا آگے موجود وہ سب اوبل حضور کے جنازے کی سفید بنائے وہ ابو بکر عمر پہلے پہلے آئے وہ ماہما نفر مہاجرین المہاجرین والانصار ان کے ساتھ مہاجر انصار موجود ہیں آگے لکھا ہوا موجود فقال ابو بکر بکرو مرو ما على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر پاک پیغمبر کے جنازے کی پہلی سامنے پاک نبی کے سامنے پڑ رہے ہیں نبی کا جنازہ ادا کر رہے ہیں حضرت ابو بکر عمر تک جنازے کی پہلی سامنے موجود ہیں ویسے یہ احتجاج کی برسی کا یہ حوالہ بھی آپ یاد رکھ جائیں رم یب کا ملا والانصار الا اللہ تلار رہے کوئی مہاجر کوئی انصاری پاک پیغمبر کے جنازے سے پیچھے نہیں رہا تمام مہاجرین نے نبی کا جنازہ ادا کیا احتجاج کی برسی میں موجود حیات القروب جلدوں میں بھی اس قسم کا حوالہ موجود یہ تو لکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے مشورہ کیا تھا صدیق کو ہم پاک پیغمبر کے جنازے کا امام بناتے ہیں لوگ کہہ رہے تھے کہ صدیق امام بنے لیکن صدیق نے فرمایا پانچ پیغمبر اپنے جنازے کے امام آپ ہیں حضور کا جنازے کی دعا اللہ مغفر می میتنا والی نہیں تھی نبی کے لیے مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں تھی پانچ پیغمبر کا جنازہ ضرور شریف تھا اس جنازے میں سارے مہاجر انسار آئے یہاں اس کتاب کے صفحہ نو سو پچہتر پر لکھا ہوا موجود نماز کا دن بڑا کمی مرا کا وہ فوج بہت میرے پاس پیغمبر کے جنازے پر سارے مہاجر آئے سارے ہم آئے زمین والے بڑی کے آئے آسمان والے بڑی کے آئے تاکہ خود و بزرگ مرد وزن ازال مدینہ مادر ہے مدینہ ہما بڑا جناب سنی نماز دن بچے آئے بوڑھے آئے مرد آئے مدینے والے آئے تجربہ والے آئے تمام لوگوں نے پاک پیغمبر کا جنازہ اسی طرح ادا کیا کوئی مہاجر انصار جناز محمد رسول اللہ کے جنازے سے پیچھے نہیں رہے واخر دامنا الحمد للہ اللہ آپ حضرات کی جان کی حفاظت کرے ایمان کی حفاظت کرے پاکستان کی حفاظت کرے باقی آپ دعا نہیں کرتے جی ہاں۔ ان کے عزیزوں صاحب داد کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اللہ ساری جماعت کی نصرت اور حفاظت کرے باقی یہ رسالہ ہے شان فاروق اعظم اس میں تقریباً پندرہ حوالے شیعہ کی کتابوں سے میں نے لکھے ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلسوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا اور بعد حوالہ جات میں جو بھی درد ہے کہ ام کلسوم علی کی بیٹی کی والدہ مجھا سیدہ فاطمہ زہرات ہوں یہ سفا پائیس سے یہ پندرہ حوالے ہیں اس رسالے کے سفا پائیس تک حضرت عمر کے فضائل منا کے میں نے ایران کی کتابوں سے لکھے ہیں یہ بتیس رفع کا رسالہ ہے اور قیمت اس کی چارج ہم کریں گے صرف ایک روپیہ پچیس سفا لکھائی سفائی کاغذ بھی بہترین پندرہ حوالے ایران کی کتابوں کے نکاح میں کلسوم کے بائیس سفے تک فضائل و مناقب ہیں اگر یہ رسالہ آپ کو مہنگا محسوس نہ ہو آپ جمع تفریح کر لیں حساب کتاب لیں یہ مسجد کے دروازے پر رسالے ملیں گے جہاں کسی کو یہ ضرور لے جائیں آپ پڑھیں بچوں کو پڑھائیں یہ رسالہ ہے شان صدیق اکبر اس میں تیس حوالے ایران کی کتابوں میں ہیں امام جعفر صادق کا شجرا لتک اور بتیس صفحے کا یہ رسالا ہے اس کی قیمت بھی ایک روپیہ یہ رسالا ہے شان عثمان ذنورین حضرت عثمان کے فضائل مناقب حضرت عثمان بھی نبی کے جدید رشتے دار ہیں چار خلیفے نبی کے جدید رشتے دار ہیں حضور کے دادے کی اولاد ہیں یہ بھی بتیس سفے کا رسالا ہے ایک روپیہ اس کی قیمت ہے یہ رسالہ ہے جنازت الرسول اس میں اور حوالہ جات بھی ہیں حضور کے جنازے کے اور جو حوالے میں نے پڑھے وہ بھی ہیں اس کی بھی ایک روپیہ قیمت ہے حقیقت ماتم ماتم کے متعلق خدا کا فیصلہ محمد مصطفیٰ کا فیصلہ پیر علی المردا کا فیصلہ مولا حسین شہید کربلا کا فیصلہ اس کی قیمت بھی ایک ہے یہ ہے رسالہ خطبہ جمعہ کا خطبہ عید کا خطبہ نکاح کا خطبہ پچرانے کے مسئلے قربانی کے مسئلے اس جانور کا کان کٹا ہوا سنگھ ٹوٹا ہوا یہ جیز ہے قربانی یہ نادد ہے ایک نماز پڑھنے کا طریقہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھے ہر تین چار جماعت پڑھا ہوا آدمی یہ رسالہ پڑھے اور جمعہ کے خطبے میں عید کے خطبے میں پانچ پیغمبر کی چار صاحبزادیوں کا ذکر ہے یہ خطبہ آپ پڑھیں تو میرے خیال میں فائدہ ہوگا لکھائی صفائی کاغذ بہترین ہے قیمت اس کے صرف روپئے یہ صدق والا رسالہ بی بی فاطمہ بطور صدیق پر راضی تھی شیعہ کتابوں میں لکھا گیا کہ پانچ پیغمبر کے ساتھ باغ سیدہ فاطمہ کے پاس تھے حتیٰ کہ بی بی فاطمہ کا جنازہ بھی صدیق نے پڑھایا اور یہ مدلل جواب مودودی صاحب نے خلافت کا مسئلہ تاریخ کی کتابوں سے لکھا وہ صحیح نہیں لکھا میں نے یہ کتاب لکھی ہے خلافت کا مسئلہ قرآن حدیث عقائد کی کتابوں سے کہ مودودی صاحب تاریخ کے واقعات لکھنے میں کچھ غلط واقعات درج کر گئے ہیں قرآن حدیث میں خلافت کا مسئلہ یوں ہے اس کتاب کا نام ہے مدلل جواب علماء تاریخ دان سکول باسر پڑھے لکھے اہل سنت اس کا مطالعہ کرے تو میرے خیال میں بڑا فائدہ ہوگا باقی یہ بڑی کتاب ہے بے نظیر لاجواب مناظرہ پاگر سرگانہ شیعہ کے نو علماء کے ساتھ تین دن میرا مناظرہ ہوا تھا پچیس برس گزر گئے آج تک میں شیوں نے ان دلائل کا جواب دیا ہے نہ انشاءاللہ شاء اللہ کیا مت جواب دیں گے یہ میرا کمال نہیں میرے پاس پیغمبر کی سنت کا کمال ہے میں تو چٹھی رسان ہوں پیغام پہنچاتا ہوں باقی یہ رسالے ہر آدمی لینے کی کوشش نہ کرے وہ حضرات لیں جو پڑھیں آخر یہ ایک روپے پر بتیس صفحے کا رسالہ جو دے رہا ہوں دین کی تبلیغ کی خاطر پڑھنے والے حضرات لے جائیں ہر آدمی نہ لیں تاکہ رسالے ضائع نہ ہوں جو نہیں پڑھ سکتا اپنے پیسے ضائع نہ کرے ہمارا رسالہ ضائع نہ کرے وہ حضرات لے جائیں جو خود پڑھے دوست بچوں کو پڑھائیں اللہ جان کی حفاظت کرے ایمان اور پاکستان کی حفاظت کرے تو خیر الحمد للہ اللہ ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا صدیقین کے راستے پر چلا شہداء کے راستے پر چلا اولیاء کے راستے پر چلا اے اللہ ہم کو شرک سے بچا کفر سے بچا نفاق سے بچا رسومات سے بچا پاک پیغمبر کی سنت کا شہدائی بنا رحمت العالمین کے نقش قدم پر چلا اے اللہ مسلمانوں کے کی مقصد فرما مردہ کو قابل عاجلہ آجلا فرما اے اللہ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما مقروضوں کے قرضے کو رفا دوا فرما ملک کے تمام لوگوں کو خوشحال بنا باشندگان پاکستان کو بھائی بھائی بنا اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرما پاک پیغمبر کے نقش قدم پر چلا اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت پیدا فرما اے اللہ جن حضرات نے یہ مسجد تعمیر کی ہے خرچ کیا ہے ان کا گھر بہت بنا جن حضرات نے اہتمام انتظام کیا ہے ان کا گھر بہت میں بنا اے اللہ علاقے کے بچوں کو ملک کے بچوں کو یہاں قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق ادا فرما ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کا عالم حافظ بنا علماء حضرات کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما جو عزیز تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی زندگی دراز فرما ان کو علم عمل والا عطا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کا عالم حافظ بنا بری سوسائٹی سے بد بادامی سے بچا بدکاری سے بچا تمام باشندگان نے پاکستان کو حرام کاری سے بچا حرام خوری سے بچا اے اللہ ہم کو مومن کامل بنا پاک پیغمبر کا سچا عاشق بنا رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما اے اللہ ہمارے پاکستان کی نصرت فرما حفاظت فرما ملک کو اندرونی بیرونی فکروں سے بچا اے اللہ ملک میں اسلام آئے ہر گھر میں پاک پیغمبر کی شریعت آئے نبی کی سنت آئے تمام باشندگان زندگان پاکستان نبی کے غلام ہوں اے اللہ ہم کو قرآن کا وفادار بنا نبی آخر زمان کا وفادار بنا پاکستان کا وفادار بنا پاک پیغمبر کا اس کتاب فرما اے اللہ تمام حاضری نے جلد سفر خصوصی رحمت فرما تمام مرد بیویوں کو ہدایت فرما اس جہان کی اور آخرت کی شروع فرما اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر دو اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر آئندہ نیٹی کی توفیق عطا فرما حضرت ہمارے شیخ مولانا عبد الحصیف صاحب جیسنی دامت برکات ہو کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق اور اس جماعت کی نصرت کا اے اللہ یہ جماعت تاریخ خدا میں آہل سنت یہ دین کے شہدائی ہیں ان کی حفاظت فرما تمام اراکین کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما خاص پیغمبر کی سنت کے پرچم اٹھانے اور لہلانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان حضرات کی اس کوشش کو تو منظور مقبول فرما ملک کے تمام اہل سنت کو ہر ایک مذہبی جماعت کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم کو حسد سے بچا بھوک سے بچا سلا سے بچا مومن کامل بنا اور ان بزرگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما تمام حاضری نے جل سکے اللہ تو راضی ہو جا اے اللہ تو راضی ہو جا اللہ ہماری حاضری کو تو منظور فرما اے اللہ ہمارے اس جلسے کو برکت کا سبب بنا وأحسن قرار ترقدت عيني وأجمل كلام قلبي وأحسن کا دکھو لکھتا غم سبھی راہ تو دکھ میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور کہیں دیکھے ان کی کہانی دیکھ ارے دل پہ ہمارے تو جن کے ہاتھوں میں تو پتھر بھی پگل جاتے ہیں کوئی آ جائے کوئی آ جائے سمجھتے ہیں نا میرا تمہارے دکھا لینا ایک مہربا کوئی آ جائے طلب سے دیتے ہیں آئے کی مار کو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں آئے مار تو ہر دیتے ہیں چادر بھی اپنے جاگنے کا سبوت ہے دشمن آ جائے تو چادر کی دشا دے جس انجمن میں جسری رسالت ماد ہے اس انجمن میں ساتھ بھی لینا سواب ہے اس انجمن میں ساتھ بھی لینا سواب ہے پر سلام اس پر سلام ہو اس پر سلام جس کا پسین گلاب ہے اس پر سلام جس کا پسینا گلاب ہے کیوں نہ کہوں آپ جدھر سے گزرے پتھر بول کر آپ جدھر سے گزرے پتھر تم بھی بولو نا آپ جدھر سے گزرے پتھر ارے تم بھی بولو آپ جدھر سے گزرے پتھر جن کا ایمان ہے ندی کے گزرنے سے پتھر بولتے وہ بولے آپ جدھر سے گزرے بول پڑے آپ کی مٹھی میں بوجا کنکر بول پڑے ارے مٹھی میں بوجا کنکر بول پڑے مٹھی میں بوجا کنکر مدن والا ملتان والوں مٹھی میں بوجا کنکر بول پڑے گزر سے گزرے پسند اللہ اللہ تو ہم اللہ اللہ تو اکبر ارے تم بھی بول پڑو آتا میں بول پڑے آقا میں سو بھر بول پڑے آج تو جھوم جھوم سے پڑھو آپ کی بول پڑے کے بعد آپ کی پہلے بول پڑے مچھلی جالا کبوتر پر مچھلی نے